حضرت سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن انصاری اور محیصہ بن مسعود دونوں خیبر گئے وہاں وہ اپنے اپنے کام میں ادھر ادھر ہو گئے تو عبداللہ بن انصاری قتل کر دیے گئے پھر محیصہ مقتول کا بھائی عبد الرحمن اور حویصہ بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عبد الرحمن بات شروع کرنے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا بڑے کو پہلے بات کرنے دو تو محیصہ اور حویصہ نے بات شروع کی اور عبداللہ بن سہل کے قتل کا واقعہ بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پچاس قسمیں کھا کر اپنے قاتل کا مواخذہ کر سکتے ہو وہ کہنے لگے ہم کیسے قسمیں کھائیں ہم تو وہاں موجود نہیں تھے اور نہ ہم نے واقعہ دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہودی پچاس قسمیں کھا کر بری ہو جائیں گے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم لوگوں کی قسمیں کیسے قبول کریں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت خود ادا فرما دی حضرت سہل نے فرمایا ہمارے باڑے میں ان اونٹوں میں سے ایک اونٹنی نے مجھے لات بھی ماری تھی سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار سات سو بیس